قلب عاشقہ از و سما سے کم نہیں سیدی و سندی محبی و محبوبی و مولا یار رحم اللہ مجھے دل مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار وسعت قلب عاشقہ عرض و سما سے کب نہیں عرش کے روانے عاشقاں نجم و سما سے کم نہیں کے روانے عاشقاں یعنی اللہ والوں کی چشمے مبارک سے جو آنسو بہتے ہیں اللہ کے عاشقوں کی آنکھوں سے اللہ سے محبت کرنے والے ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں یعنی اللہ کی محبت میں جو آنسو بہتے ہیں نجم السما سے کم نہیں یعنی آسمان پر جو ستارے ہیں بڑے بڑے اجسام چمکتے دمکتے لیکن ان سے بھی زیادہ <clears throat> کہیں زیادہ قیمتی انسان کے یہ آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے بہے ہوں کے روان عاشقاں نجم سما سے کم نہیں کے روان عاشقاں نجم سما سے کم نہیں ان کا یہ خون آ عہد وفا سے کم نہیں ان کا یہ آرزو عہد وفا سے کم نہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے جو عالم اقبال نے عہد کیا تھا وعدہ کیا تھا اب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا تو جو اللہ تعالیٰ اس وعدے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اللہ آپ کا بن کے رہوں گا غیر کا نہیں ہوں میں آپ کا ہوں میرے رب آپ ہیں شیطان اور نفس اور دنیا معاشرہ میرے رب نہیں ہے بلکہ میرے رب آپ ہیں یہ خون آرزو یہاں دنیا میں <clears throat> جو مختلف تقاضے گناہ کے ہوتے ہیں یا معاشرے یا سوسائٹی کی وجہ سے رسومات اور اس میں غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے لیکن جب اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان تقاضوں کو اپنے دبا دیتا ہے اپنے خون اپنی آرزو کا خون کر لیتا ہے تو یہ عہد وفا سے کم نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا تھا تمام انسانوں نے کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اشکے عاشقاں نجم و سام سے کم نہیں ان کا یہ پونے آرزو عہد وفا سے کم نہیں ان کا یہ پونے آرزو عہد وفا سے کم نہیں جو ہےدارے پا پنہا اسی میرے کرم جو ہے ادارے پاج پنہا اسی میرے کرم ان کی رضا بھی دوست تو ان کی سے کم نہیں ان ان کی کی رضا سے کم نہیں یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح پالے مالک کو حق ہے غلام کو جس حال میں بھی رکھے بس اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے وہی حال ہمارے لیے سب سے مفید ہے ان کی رضا بھی دوستوں ان کی عطا سے کم نہیں یہ جو بھی حالات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سب کے سب ان کی عطا ہوتے ہیں جو ہے میں جو ہے پا پاجگی پن میں ان کی رضا بھی دوست ان کی عطا سے کم نہیں ان کی رضا بھی دوست ان کی عطا سے کم نہیں ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہان کائے ان کی نظر کے حوصلے رش کے شہان میں اٹھاتے پسند بچھاتے شکا و سما سے کم نہیں اساتے پل عاشقاں ارض و ساما سے کم نہیں ان کی نظر کے حوصلے ہیں اللہ والوں کی نظر کے حوصلے ساری کائنات کو مات کر دیتے ہیں جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے ساری کائنات کو خاتے میں نہیں لاتے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور قلب میں ان کے وہ وسعت ہوتی ہے کیونکہ وہ خالق دو جہاں کو لیے ہوتے ہیں اس لیے ان کا دل اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے کہ وہ کائنات پوری ان کے قلب کے کونے میں سما جائے ان کی نظر کے حوصلے رشتے کا نظر کے حوصلے رشک میں گائے تھا پل و شکا سے کم نہیں مساخ قلب عاشقاں شکا الو سے کم نہیں یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا یا رب یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں ہے یہ مرض تیری عطا جو کہ شفا سے کم نہیں یار یہ درد دل تیرا سارے مرض کی ہے تو ہے یہ مرض تیری آتا جو کہ شفا سے کم نہیں ہے یہ مرض تیری آتا جو کہ شفا سے کم نہیں نفس کو کر دے تو پنا باقی باپ کچھ نفس کو کر دے باقی نہ کچھ انا راہ میں ان کی نازو کی میں ان نا جو سے کم نہیں یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے نفس کو کر دے تو بنا باقی رہے نہ کچھ انا نفس کو کر دے تو بنا باقی رہے نہ کچھ انا راہ میں ان کی ناز و کے جو جہاں سے کم نہیں راہ میں ان کی ناز و کے جو جہاں سے کم نہیں یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل نہ تھا سرا سے کم نہیں دونوں سرا یا دونوں جہاں اللہ تعالیٰ کے درد دل کا ایک ذرہ بھی دونوں جہاں سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی دونوں جہاں اور اس کی دولتیں اور اس کی ساری عیش و شرطیں بھی اگر فدا ہو جائیں اس پر تو کم ہے یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل نہ تھا یہ بھی کرم ہے آپ کا جس کا میں اہل نہ تھا یعنی جو درد سے کم نہیں یہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے موجودہ ایمان پر شکر کرنا اس نے خاتمہ کی بشارت ہے اس نے خاتمہ نصب چل رہا ابھی اس کو کر دیں کیسے ہوتا ہے کو کر دے تو فنا باقی رہے نہ جو رو جا پاس کم نہیں راہ میں ان کی کبر جو رو جا پاس دیا دونوں سرا سے کم نہیں ان کی عطا بھی میری رائے بندگی کیا ہے کہ میں دل سے ہر وقت راضی رہوں اور خوش رہوں کہ جو بھی حالات ہیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ میرے لیے انتہائی مفید ہیں اور جب کوئی خطا ہوتی ہے تو میں اپنے قصور کو اعتراف بھی کرتا ہوں اور روتا ہوں ان کے دربار میں تو لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم ہوا یہ ادائے بندگی کہ بندہ ہر دم ان کے دربار میں چشمے تر رہے ان کی عطا خواجگی میری ادا بندگی ان کی عطا خواجگی میری ادا بندگی لیکن میرا میری سے کم نہیں بندے سے قصور تو ہوتے رہے گا لیکن ادا بندے کی کیا ہے کہ اللہ کے دربار میں سر رکھ دے اور ندامت سے اور شرمندگی سے شرمساری سے اور آنسو بہا لے تو یہ یہ قصور جو ہے یہ یہ سبب عطا ہو جائے گا اس نے فرمایا کہ خطا یہی خطا جو بندہ بندے کو نادم کر دے اور اللہ کے دربار میں اس کا سر جھکا دے یہی خطا سبب آتا ہوں ان کی عطا خواجگی میری ادا بندگی ان کی عطا خواجگی میری ادا بندگی لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں لیکن میرا قصور بھی میری ادا سے کم نہیں جلوائے حق کے سامنے حیرت سے میرے زبان صحیح جلوائے حق کے سامنے حیرت سے بے سہی پھر بھی سکوت عشق کا اس کی سادا سے کم نہیں پھر بھی سکوت عشق کا اس کی سے کم نہیں عشق میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ زبان تو خاموش رہتی ہے اے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی لیکن بے زبان ہونے کے باوجود اگرچہ کچھ منہ سے نہیں نکل رہا لیکن اس کی اس کی کیفیت اور اس کا حال رشک صدا بیان بن جاتا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک تھی والا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو سینکڑوں کروڑوں بیانات سے زیادہ فائدہ محسوس ہوتا تھا جلوائے حق کے سامنے حیرت سے بے سہی پھر بھی سکوت عشق کا اس کی سادا سے کم نہیں پھر بھی سکوت عشق کا اس کی سادہ سے کم نہیں آپ افترح مار کر دے دل رپنوں میں نواز اختر ہمارا کسی کی جشم اس کی نوا سے کم نہیں اشک روان نجم و سما سے کم نہیں اشکے روانے آشپا نجموسما اے دیو سے کم نہیں کا خون آرزو اے کو دیواں سے کم نہیں یا میں درد دل تیرا سارے مرض کی ہے دوا سارے مر سے دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں یعنی جو درد دل دیا دونوں سرا سے کم نہیں روان آشا نجم و سما سے کم نہیں ان دیوا سے کم نہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا جتنا درد دل اللہ نے آج عطا فرمایا ہے جتنی نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے جتنا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے اس پہ خوب شکر کریں شکر کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے لائن شکر تم لازی یہ راز ہے اس نے خاتمہ کا کہ موجودہ ایمان پر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان میں اور اضافہ فرمائیں گے اور اس طرح ایمان میں ترقی مرتے دم تک ہوتی رہے شکر کرتے رہیں گے ترقی ہوتی رہے گی حتیٰ کہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے ان شاء اللہ ایمان کامل کے ساتھ مچھر بھی کون آگا کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشادات پر مشتمل مجموعہ نام ہے پردیش میں تذکرہ وطن یعنی یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ دیکھو ہاں۔ کیا گیارہ مان ہے اسی اسی میں میں یہ بھی پورا بیان ہے کہ دنیا پردیس ہے ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے جس کی نظر آخر اندر رہے گی بس وہ دنیا کو بہت ہنس کھیل کے گزار دے گا اور جس نے دنیا ہی دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھا اس کے لیے بڑی مشکل ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشوار ہی دشواری الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی روزی روزی کا انتظام کرتے ہیں اپنی مخلوقات کا ہر جگہ انتظام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غذا دے دی ہم کو صبر اور انا اللہ رجوع دے کے کہیں اور پہنچا دیا ہماری بھی روحانی روزی کا انتظام کر دیا نا پر تو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ نہ ہے اللہ نے رکھی ہے روزی اس کی انسان کا پہنچو چوسو لیکن ساتھ میں پھر ہم کو جو ہے وہ دے دیا کہ انا انا للہ انال پڑھو تو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے اللہ مچھر مچھر کاٹے جوتے کا جس تسمہ ٹوٹ جائے کوئی معمولی سی مصیبت کانٹا چپ جائے یا ابھی لائٹ گئی تو اس وقت امال اللہ انا راجمن کا خزانہ ہم کو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسا جا رہا بہنا راجعون ہر مصیبت پر پڑھنے کے لیے ہر ہر وہ چیز جو عیدا پہنچائے کل کیا عبارت ہے خیر وہ ہے یہی کہ جو بھی چیز سے تکلیف پہنچے چاہے کانٹا چپ جائے چاہے مچھر کاٹے چاہے کوئی نقصان ہو جائے معمولی ہو بڑا ہو اللہ بچائے کافیت کی تو دعا مانگنی چاہیے لیکن اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے جو بھی چیز کل کلائی مومن فہو مصیبت ہو جو چیز مومن کو ایزا دے وہ مصیبت ہے اور مصیبت کے وقت انا للہ اور انا نہ اس کا ثواب بھی ہے اور اس پر صبر سے اللہ کے یہاں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس میں تسلی بھی ہے اچھا کل جہاں تک پڑا تھا اس سے آگے بڑھ کر سنا رہا ہوں حضرت شاہ فرما رہے ہیں اس لیے اللہ والی زندگی اختیار کرو کہ دور سے دیکھ کر لوگ کہیں کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے اس طرح زندگی گزارو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں بھائی ایسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ کسی عورت کی طرف تاک نہیں کرتے چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو مگر نہیں دیکھتے اس طرح ہر گناہ سے بچو لیکن اس زمانے میں حسینوں کا چکر بہت ہے حسینوں کو دیکھنے کا شوق بہت ہے بڈھے ہو گئے مگر حسینوں کو دیکھ کر آنکھ ہی نہیں منہ بھی پھیلا دیتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ منہ سے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھتی تو آنکھ ہے مگر منہ بھی پھیل جاتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بڈھا ستر سال کا تھا وہ بس میں منہ پھیلائے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور کنڈکٹر کہہ رہا تھا کہ ٹکٹ دے دو چاچا کدھر دیکھ رہے ہو یہاں تک کہ کنڈکٹر نے پکڑ کر کہ چاچا کیا کر رہے ہو بس دوستو اللہ سے ڈرو اللہ والی زندگی اختیار کرو یہ فرما کر حضرت والا بے اختیار رونے لگے اور ایسا کریا تاری ہوا کہ سن کر کلیجا منہ کو آ گیا حضرت والا بے اختیار غلبہ خشیت سے دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا کہ ہم بھی اللہ سے ڈرے آپ بھی اللہ سے ڈرے اللہ والی زندگی گزارے جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اللہ والا بن کے رہو اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یہ فرما کر حضرت والا پھر رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو موت آنی ہے مرنا ہے بس اس کی تیاری کرو ابھی سے تیاری کرو این وقت پر کیا کر سکو گے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں اچانک ہارٹ فیل ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اللہ والی زندگی گزارو دنیا میں بھی عزت سے رہو گے آخرت میں بھی عزت سے رہو گے اور اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو دنیا بھی پریشانی میں گزرے گی اور آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی جو اللہ سے غافل ہوتا ہے اس کی دنیا بھی ٹھیک نہیں رہتی حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی لذیذ کر دی جاتی ہے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں چٹنی روٹی میں بھی اللہ مزہ دیتا ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے گناہ کے کام کرتا ہے اس کی دنیا بھی تلخ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی نعمتوں کی لذت چھین لیتے ہیں کیونکہ دنیا بھی اللہ ہی کی ہے اللہ کو بھولنے والا ہر وقت پریشان رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ومن عن بکری جو میری یاد کو چھوڑ دے گا میرے ساتھ غفلت کا معاملہ کرے گا میری نافرمانی سے منہ کالا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا فعین نہ لہو مطن کا یاد رکھو اس کی زندگی ترج کر دی جائے گی یہ شاہانہ کلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی زندگی ترف کر دوں گا دنیاوی بادشاہوں کا کلام بھی ایسا ہی ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ مجرم کو سزائے موت دی جائے گی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اس کو جوتوں سے پٹوا دیا جائے گا بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کود کود کر خود جوتے لگاؤں گا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سوچو کہ کیا شاہانہ کلام ہے فرماتے ہیں فرین نہ لہو معیشت زن کا بس اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی اور جب انعام دینا ہوتا ہے تو بادشاہ کہتے ہیں کہ ماں بدولت اس کو یہ انعام دیتے ہیں تو ملک ملک الملوک کا کلام دیکھیے فرماتے ہیں فلن وی نہ حیات طیبہ ہم اس کو بالغ زندگی دیں گے یعنی مزیدار زندگی دیں گے دوستو اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان کا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ اگر تم نیک بن گئے اللہ والے بن گئے متقی پرہیزگار بن گئے گناہوں کو چھوڑ دیا میرے فرما بردار ہو گئے تو میں تم کو ضرور بے ضرور زندگی دوں گا وہ ظالم ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر V C R cinema television میں مزہ تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پرانے پاک میں فرما رہے ہیں جو میرا فرما بردار ہوگا اور گناہوں کی حرام لذتوں کو چھوڑ کر نیک عمل کرے گا اس کو میں مزیدار زندگی دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے وعدے پر ایمان لاؤ نفس و شیطان کے وعدے کو چھوڑو ان کے وعدے جھوٹے ہیں معاشرہ کوئی چیز نہیں ہے معاشرہ کچھ بھی بکتا رہے جو ہمارا اللہ فرماتا ہے وہ سچا ہے باقی سب جھوٹے امریکہ جاپان روس کے چکر میں مت آؤ اللہ کے وعدے پر ایمان لاؤ کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی بات پر عمل کرتا ہے اس کو راضی رکھتا ہے اس کی ناراضگی سے بچتا ہے نہ ہو لام تاکیب بانون نے سے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور ضرور اس کو بالش زندگی دوں گا حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر خفیفہ سے بھی فرماتے تو بھی بہت تھا لیکن ہماری نالائقی کی وجہ سے نو نے ثقیلا سے بیان کیا کہ ہم نالائقوں کو یقین آ جائے یارو کہاں گناہ میں مزہ تلاش کرنے جاتے ہو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میری فرما برداری میں مزیدار زندگی ہے اور تم میری نافرمانی میں مزے تلاش کرتے ہو نافرمانوں کی زندگی کو حیات نہیں فرمایا معیشت فرمایا کہ ان کا جینا ہے جانوروں کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے حفاظت فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ